حضرت عمر بن احوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حمد و ثنا کی اور واض و نصیحت فرمائی اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی پھر فرمایا عورتوں کے بارے میں خیر کی وسیعت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں تمہیں ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں اللہ یہ کہ وہ واضح بے شرمی کا کوئی کام کریں اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستروں میں الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو لیکن سخت پٹائی نہ ہو اس تنبیہ کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو سنو تم پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکاون